اور یاد کرو موسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا